سجاد شہید جنت کی فضاؤں میں چلے گئے کئی ساتھیوں نے بعد میں خواب میں دیکھا ابھی ہم سمجھے تھے کہ زخمی ہیں ہمیں بند کر دیا تھا ان کو اٹھا کے لے گئے ہم رو رو کے دعائیں مانگ رہے ہیں کہ اللہ سجاد صاحب کی کو بچا لے حفاظت کر لے اچانک میری آنکھ لگی تو میں نے دیکھا میرے گھٹنے کے پاس بیٹھے گھٹنا دبا رہے ہیں کبھی کبھی زبردستی کہتے تھے کہ میں نے پاؤں دبانے ہیں دوسروں کو موقع ملتا ہے مجھے کیوں نہیں ملتا میں کہتا آپ بڑے ہیں آپ بزرگ ہیں آپ کی عمر بھی مجھ سے زیادہ ہے مرتبہ بھی زیادہ ہے کہتے تھے نہیں زبردستی آ کے شروع ہوتے اس دن بھی پکڑا مجھے کہتے میں نے اوپر جانا ہے اب ذرا جلدی اجازت دے دو مجھے میں اٹھ گیا میں نے ساتھی سے کہا کوئی خطرے کی بات ہے ابھی سجاد صاحب سیل کے اندر آئے تھے کہا آپ کا وام ہوگا اور شام کو پوری جیل رو رہی تھی کہ سجاد صاحب شہید ہو گئے سجاد صاحب شہید ہو گئے ہم نے جیل میں مظاہرے شروع کر دیے پتھراؤ شروع کر دیا چھتوں پہ چڑھ گئے نعرے لگے ایس پی جھک گیا ہم نے میں نے کہا اس کا یہاں کوئی وارث نہیں ہے میں اس کا وارث ہوں کٹھے کٹھے مارے کھائی کٹھے رہتے تھے ایک دوسرے کے دکھ درد میں شریک تھے مجھے لے جاؤ میں اس کا آخری دیدار تو کر لوں انہوں نے مجھے ہتکڑی ڈالی آگے پیچھے گارد لگائی خطرہ تھا ہنگامے کا اس لیے لے گئے میں ہسپتال پہنچا جموں کے اور اس کمرے میں گیا جہاں اللہ کا وہ شیر ایک بیڈ کے اوپر لیٹا ہوا تھا چہرے پہ مسکراہٹ تھی ایسی زبردست مسکراہٹ میں نے دس سال میں نہیں دیکھی میں نے سلام کر کے ماتھے پہ ہاتھ رکھا میرے ہاتھوں کی ہتکڑی اور زنجیر بج رہی تھی میں نے آہستہ سے ہاتھ رکھا چہرہ گرم تھا حالانکہ شہادت کو دو دن پورے ہو چکے تھے عجیب نور چمک رہا تھا وہاں ڈاکٹروں سے بات ہوئی ڈاکٹروں نے کہا کہ ہم نے پہلے ہندو ڈاکٹر لائے پوسٹ مارٹم کے لیے پھر کسی نے کہا کہ یہ تو قرآن کا حافظ ہے جیل میں الفلام میم سے وناس تک پورا قرآن حفظ کیا اور مسلمان ڈاکٹر لاؤ جموں کا مسلمان ڈاکٹر آیا آپریشن کرنے کے لیے اس نے پوسٹ مارٹم کے لیے جب پیٹ پہ وہ چلایا نور کی شوائیں باہر نکلنا شروع ہوئی وہ دوسرے ساتھی کو دکھانے لگا ہاتھوں میں دستانے پہنے کہنے لگا ہم تو گناہگار ہیں ہمارا ناپاک ہاتھ اس پاک شہید کو نہ لگ جائے پھر دستانے باندھ کیا ہے پوسٹ مارٹم کیا ہے میں باہر نکلا میں میری پریشانی دور ہو چکی تھی چہرے کا نور دیکھ کے میں سمجھ گیا کہ رب کے ہاں اونچا مقام پا گیا یہ نوجوان جس نے زندگی بھر گناہ نہیں کیے جس کی آنکھیں ٹی وی نہیں دیکھتی تھی جو بدکاری نہیں کرتا تھا جو قوم پرستی کے نعرے نہیں لگاتا تھا جو افغانیوں کے لیے بھی تڑپتا تھا عربوں کے لیے بھی تڑپتا تھا رسول اللہ کا امتی تھا ساری دنیا کے مسلمانوں کو بھائی سمجھتا تھا سب کا درد جس کے سینے میں تھا جو مہاجر بھی تھا جو مجاہد بھی تھا جو شہید بھی تھا جو غازی بھی تھا جو فاتح بھی تھا میں باہر نکلا ایک سب انسپیکٹر کھڑا تھا میں نے کہا یہ لاش تمہارے حوالے ہے یہ قرآن کا حافظ تمہارے حوالے ہے اسے اسلامی طریقے پہ دفن کر دینا ہم تو دفن کر نہیں سکتے ہاتھوں میں ہتکڑیا لگی ہے مجبور ہے بے بس ہے کہاں جائے اس نے کہا مولانا بے فکر رہنا آپ یقین کریں شہید کی کرامت دیکھیں میں باہر پولیس کی گاڑی میں بیٹھا سجاد صاحب کا جاننے والا ایک پرانا کشمیری اچانک ہسپتال پہنچا اسے پتا چلا کہ ہمارا کمانڈر شہید ہو گیا پورے جموں میں خبر پھیل گئی اور پولیس کے اندر جب جنازہ نکلا تو اس تھاٹ کا تھا کہ شاید رابلہ کوٹ میں بھی نہ ہو سکے